سید عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں پہلی رکت کا قیام لمبا کر کے اس میں کھڑے رہتے حتیٰ کہ کسی کے قدموں کی آواز نہ سنتے حدیث نمبر پچیس سو ستاسی مسند احمد